سلیمان بن بلال نے ہم سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں دس بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہونے کا حکم نازل ہوا تھا پھر یہ حکم بھی نازل ہوا تھا پانچ بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھانوے